اب سنا نہیں پڑھیں گے اب سنا اس کے ذمے سے ساقت ہو گئی اگر ایک رکعت چلی گئی تب بھی سنا نہیں پڑھیں جب اپنی رکعت پوری کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے تب سنا پڑی جائے گی